السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1320 روزانہ ہم مسجد مسجد میں جاتے ہیں اللہ تعالی کو بہت خوشی ہوتی ہے یہ حدیث بہت دھیان سے سنیے جب مسجد میں جائیں تو یہ حدیث کا استحظار ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان نماز اور اللہ تعالی کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں کوئی دور سے آ رہا ہو سفر سے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہو آ رہا ہے ایئرپورٹ جاتے ہیں گھر کو سجاتے ہیں ہاں، تو جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالی ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اچھا تھوڑا سا اتنا بتا دوں آپ کو مساجد کو ٹھکانہ بنا لینے سے مراد مساجد سے خصوصی تعلق اور مساجد میں کثرت کثرت سے آنا ہے یہ نہیں کہ وہیں بڑھیا بسترا ڈال کے بیٹھ گئے یہ نہیں کہ وہیں پر بیٹھے رہے کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے مسجد میں رہو نہ وہ تو مسجد کا ہر مسجد کا قانون ہوتا ہے بس آپ نماز آپ نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ یہی بہت بڑی چیز ہے ہاں کہ جو آدمی یعنی مسجد میں آج کھلی مسجد ہے تو مسجد میں آ جائے بجائے بازار میں رہنے کے آپ نے فرمایا کہ بہترین جگہ مسجد ہے اور خرب خراب سے خراب جگہ جو ہے وہ بازار ہے اس لیے اچھی جگہ میں آدمی آ کر رہے یہ حدیث جو میں نے بیان کی اوپر یہ ابن ماجہ میں ہے اب میرے ساتھ پڑھیے اللہ انی اعوذ کا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک جمیع سخطک علماء یہ حدیث کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے تھے جو بھی آدمی مرد عورتیں یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالی نے اگر اچھا شوہر دیا ہے اللہ چھینے گا نہیں اللہ نے اگر اچھی بیوی دی ہے اللہ نہیں چھینے گا اللہ نے اچھے بیٹے دیے اللہ نہیں چھینے گا اور اگر اللہ نے اچھا کاروبار دیا ہے تو اللہ نہیں چھینے گا ترجمہ اس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں مجھ سے چھین مت لینا اور جو تو نے مجھے عافیت دی ہے مجھ سے ہٹا مت لینا اور اللہ تو ناراض مت ہونا تو منہ تو منہ مت موڑ لینا ہم سے تو راضی رہنا اور نعمتیں ہمارے پاس باقی رکھنا یہ حدیث کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت پڑھتے تھے مانگتے رہنا چاہیے مسند احمد میں یہ دعا ہے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے اے اللہ امت کے تمام طبقات کو تیرے دین پر مشتمل فرما دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور ہمیں اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فکر اور رنج سے غم سے اور خواہش پر چلنے سے کم ہمتی سے سستی سے اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں بزدلی اور بخیلی سے اور آپ کی پناہ مانگتے ہیں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے اے اللہ ڈھانپ لے ہمارے عیب اور خوف کی چیزوں سے ہمیں بے فکر فرما دے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالم